یہ بتائیے کہ بچوں کو ڈانٹتے وقت عورت کا بلند آواز کرنا کیسا ہے عورت کا اس طرح ڈانٹنا کہ آواز گھر سے باہر نکلے انتہائی نامناسب ہے اور بچوں پر بات بات پر چلاتے رہنا حماقت ہماقت انتہائی بھی ہے اس طرح بچے مزید آزاد ہو جاتے ہیں لہذا بار بار ڈانٹنے کے بجائے پیار سے کام لیا جائے اے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بڑا کام بگڑ جاتا